حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو یوں دعا فرماتے اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اے میرے رب میں میں اس سے تیری پناہ آتا ہوں کہ میں لغزش کر جاؤں یا گمراہ ہو جاؤں یا کسی پر ظلم کروں یا مظلوم بن جاؤں یا کسی سے نامناسب سلوک کروں یا مجھ سے نامناسب سلوک کیا جائے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھاسی